لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہر کس نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے